امت فقال خیرا تو آپ نے آگے سے فرمایا کنتم خیرا امت اخرجت للناس وہ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کیفا نزلت کیفا نزلت یہ آیت کس طرح نازل ہوئی تھی آیات کا آیا اس طرح تھی کہ کنتم خیرا امت وہ فرماتے نہیں نزلت کنتم خیرا امت نازل ہوئی تھی تو اس وقت لفظ کنتم خیرا امت نہیں تھا بلکہ لفظ تھا کنتم خیرا اور اس کے اندر یہ تبدیلی ہو چکی ہے یہ ان کی اپنی کتاب کتاب تفسیر صافی پتہ دو سو نواسی آگے ان کی کتاب ہے یہ اٹھارہ روایتیں ہو چکی ہیں اٹھارہ اور سب روایتیں ان کے ایما سے اماموں سے پیش کر رہا ہوں کسی نچلے درجے کے راوی سے نہیں پیش کر رہا سفا تین سو چھیاٹھ ہے تفصیل کافی کا وہاں پہ آئے تھے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ یہ قرآن کریم کی آیت ہے موجودہ موجودہ قرآن مجید میں اسی طرح موجود ہے یہ فرماتے ہیں حضرت صادق علیہ السلام یہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے فرمایا قال نزل فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ الامر منکم قرآن کریم کے اندر کوئی موجود نہیں اور یہ فرماتے ہیں نازا اس طرح یہ آیت نازل ہوئی تھی اور اب اس کے اندر الا مین کم موجود نہیں ہے گویا کہ اس قرآن کریم کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے یہ ان کی کتابوں سے انیس حوالے میں جلد اول تفسیر صافی سے اور اصول کافی سے آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں میرا خیال یہ ہے کہ میرے فاضل مخاطب بجائے اس کے کہ کوئی ادھر ادھر کی بات کرے یہ صاف یا کہیں کہ یہ ایما جو ان سے یہ روایت ہے انہوں نے غلط کہا اور یا یہ صاف بتائیں کہ ہم قرآن کریم کو بالکل صحیح سالم مانتے ہیں اور جو قرآن کریم کے اندر تحریر قائل ہو وہ کا کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو وہ مسلمان نہیں ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور کریں یا اپنے ائمہ کی صفائی پیش کریں یا ائمہ کی طرف یہ کتابیں غلط منسوب ماننا پڑے گی اور اگر یہ کتابیں صحیح منسوب ہیں ائمہ کی طرف ہمارا تو موقف یہ ہے کہ یہ تمام ائمہ یہ قرآن کے محافظ تھے یہ قرآن کی حفاظت کرنے والے تھے یہ قرآن کے اندر تحریر کے قائل نہیں تھے لیکن انہوں نے یہ کتابیں لکھ کر ان بزرگوں کی طرف منسوب کی ہیں اور یہ بات منانے کی کوشش کی ہے کہ قرآن کریم کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے اب اگر یہ کتابیں صحیح ہیں تو پھر ائمہ تحریف قرآن کے قائل ہوں گے اور جو تحریف قرآن کا قائل ہو اس کے مطابق اپنا ذرا فتوا ظاہر کریں کہ وہ کیا ہے اس طرح صحیح اس کا دفاع کریں جواب پیش کریں بجائے ادھر ادھر کوئی اور بات کریں کہ آپ کا یہ بار بار کہنا جی۔ کہ میں ایما کی روایت پیش کر رہا ہوں اور میں میرا مقاصد میں لے جاتا کہ وہ اس کا جواب نہیں دیتے میں نے آپ کو اصول کافی سے امام کے فرمان سے پیش کر دیا امام اسی اصول کافی سے جس میں سے آپ بیان کر رہے ہیں میں نے امام کا فرمان پیش کیا ہے کہ قرآن مجید یہی ہے اور قرآن مجید کے سلسلے میں جو ہماری پر یہ نسبت کرے کرے کہ یہ کمی بیشی کا قائل ہے وہ کس ہے اسی رسول کافی سے پیش کیا ہے اس بات کا جواب دوسری گزارش یہ آپ کہتے ہیں کہ میری یعنی ان حوالوں کا جواب اللہ سے مراد کیا کتاب کتاب اللہ کی کون سی کتاب مراد ہے یہی کتاب جو بین الفتین اور بین عدم نہ جو میں نے آج کر دیا پہلے ایک منٹ ٹھہریے دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ آیت رجم جو ہے یہ منسوخ ہو چکی ہے اس کی نار سے خاص بتائیں اور پھر یہ بتائیں کہ جو آیت منسوخ ہو چکی ہے تو کب منسوخ ہوئی منسوخ ہوئی اور کس زمانے میں منسوخ ہوئی اور اس کی جناب علی پوری سنت پیش کریں اور یہاں لگ گئے ساکتا ہے

اب یوں سوال کی بات آئے تو میں نے جو آپ کے مثلا تفسیر صافی سے حوالہ دیا ہے کہ امام ابو جعفر وہ فرماتے ہیں کہ جو دعویٰ کرے کہ یہ قرآن بالکل صحیح سالم ہے وہ کزاب ہے آپ کے پاس کرے میں نے اس کا جواب دے دیا اصول کافی سے کہ جو ہماری طرف نسبت کرے کہ یہ کام بیشی کا ہماری طرف نسبت کرے وہ کذاب ہے یہ آپ بتائیں کہاں لکھا ہوا یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں <laughs> یہ آپ کی اپنی کتاب ہے آپ کی اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے انصافی کے اندر جہاں سے میں آپ کو وہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ آپ کے مشاہد کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ قرآن کریم تبدیل ہو چکا ہے اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے میرے پاس یہی جواب ہے نہیں شیخ وہ تو شیخ صدوق الگ ہے اعتقاد و مشاعر یہ آپ کہیں پیش کریں نا مشاعت جو ہے نا مشاعت دیکھیے میں آنے آپ کے سامنے امام حضرت علی سے حضرت جعفر صادق سے امام باقر سے میں نے ان کی روایت پیش کی نا آپ اپنی کتابوں میں سے اپنی کتابوں میں سے کوئی ایک روایت حضرت علی سے حضرت جعفر صادق سے حضرت امام باقر سے پیش فرمائے ان سے پیش فرمائے کہ ہم قرآن کریم کے اندر تبدیلی کے قتل قائل نہیں ہیں آپ کا مطالبہ یہ اصول کافی ہے جناب کتاب الجت ہے صفحہ تین سو اناسی ہے دو سو اناسی بالکل صحیح ہے

سمجھ رہے آپ احتجاج جی؟ احتجاج تبرسی اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرمان قال اجتمعت الأمة خاتمة لا لا خلاف بينهم في ذلك أن القرآن حتى لا ريب فيه عند جميع جميع جمیع فرتحا فہم فی حالت الاجماع علیہ مصیبون یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرمان ہے دوبارہ سن لیجیے کہ سارا اجتماعات الامت و خاطرتا لا خلاف بینہم فی ذالکا ان القرآن حتی لا رہ بخی یہ امام کا فرمان ہے یہاں پہ سرائے پہ کہہ دیا ہمارا ما کے تو یہ میرے پاس بھی ایک احتجاج تبرسی ہے یہ آپ کا کون سا چھاپا ہے میرے پاس تو یہ موجود ہے حضرت علی اور مرتضا سے آپ جی۔ تمام حضرت کی بات کر رہے ہیں نا جی۔ میں مطلب سنا رہا ہوں حضرت علی سے آپ نے کہ آپ کسی امام کا فرمان پیش کریں میں نے اپنے امام کا فرمان پیش کیا ہے جی۔ آپ نے کسی امام کا فرمان فرمایا ہے جی۔ امام اور امام محمد دو کا فرمان پیش کر رہا ہوں کہ تمام امت کا اجتماع ہے اس بات پر کہ قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے جی۔ کیا یہ ناکافی ہے

ایک روایت نہیں انیس روایتیں ان کے اما سے امام علی امام جعفر صادق امام باقر ان بزرگوں سے پیش کر چکا ہوں ان روایتوں میں سے کسی ایک روایت کا ان کے پاس جواب موجود نہیں بالکل آپ نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ آپ اپنے کسی امام کا فرمان پیش کر دو اماموں میں نے آپ کو دو اماموں کا فرمان پیش کر دیا یہ آپ مان لیے میں نے اپنا ان کے یعنی سے انیس روایتیں پیش کر چکا ہوں اب یہ

اپنی بات نہیں ان کی کتابوں کی ان کے معتبر کتابوں کی ان کے علما سے روایتیں پیش کر چکا ہوں انیس اب حضرت یہ جو پیش کر رہے ہیں گویا کہ اتنا تو مانتے ہیں کہ ان بزرگوں کا واقعہ کا نظریہ ہے اگر ان کا نظریہ نہ ہوتا اگر ان کا نظریہ نہ ہوتا تو ان کے غلط رہے ہیں اگر ان کا نظریہ غلط کہہ رہے ہیں اگر ان کا نظریہ نہ ہوتا تو یہ ان کا جواب دیتے اس کا جواب نہیں دیا اب پیش کر رہے ہیں امام حسن عسکری سے بات سمجھنا امام حسن عسکری یہ تو ہیں ان متن بات اس کی نہیں ہو رہی امت کا اجماع ہے امت کا تو واقع اجماع ہے کہ یہ قرآن بالکل صحیح کتاب ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے یہ واقع امت کا اجماع ہے یہ بالکل صحیح ہے صرف شیعہ حضرات وہ ہیں جو اس قرآن کے صحیح ہونے کے منکر ہیں بات یہ ہو رہی ہے آپ بات رہے ہیں کہاں میں یہی پڑھ رہا ہوں ہاں، بات ہے تمام فرقوں کی بات ہے اور بات میں یہی عمر سے ہم خارج بھی نہیں ہیں ہم عمر سے خارج بھی نہیں ہیں میری بات آپ کو بھی بات کریں تمام گے تمام نہیں آپ عبارت کا ترجمہ کریں جہاں تک میں نے عبارت پڑھی آپ اس کا سجمہ میں نے جی کا رہا ہوں آپ عبارت پڑھیں اور میں نے کون سے لفظ کا میں نے غلط ترجمہ کیا ہے آپ نے کون سے لفظ کا آپ نے الفاظ چھوڑ دیے آپ جو کہتے ہیں غلط ترجمہ کیا ہے تو غلط نہیں ہے آپ نے بتائیں جس میں سے میں نے غلط کیا غلط پڑھیں اور اس کا ترجمہ کریں نہیں ان میں سے آپ نے یہ غلط کہا ہے کہ امت یعنی ان کا اختیار نہیں ہے موجود نہیں ہے ہم نے آپ کا مطلب یہ ہے کہ امت یعنی یہ شیعہ امت کے ساتھ یہ بات کر رہا امت میں بھی داخل ہے اس سے تمام سے کوئی رابطہ ہے پوری امت کا اجماع ہے ان کی اپنی کتاب کے ساتھ ہاں، پوری امت کا اجماع ہے امت سے خارج ہے بات تو سنے نا جی۔ ہماری امت کا اجماع ہے اس بات پر ہاں۔ لیکن سوال یہ نہیں سوال یہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے صاف سراہ یہاں لکھا ہے اس بات کو کہ ہمارے اعتقاد میں شیعہ کے اعتقاد میں یا ہم بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ قرآن کریم کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی سرحد یہ موجود ہے یہ جب سرحد موجود نہیں ہے یہاں سے اشارہ پر نکلے گی بات اور جو میں روایتیں پیش کر رہا ہوں انہیں سرحد موجود جو میں نے آپ کو نکال کے دیا اس کو پورا پڑھ میں اس کو پورا پڑھ رہا ہوں اور آپ درمیان میں بورڈ نہ لیں میں آپ کے سامنے ان کے بزرگوں سے انیس روایتیں پیش کر چکا ہوں اب ان کا آپ کو جواب دیا ہے یہ ٹائپ موجود ہے جواب لکھا جائے میں ہارنے کے یہ تیار میں کیا ہے آپ کے ہاتھ میں کیا جواب نہیں روایتیں میں نے پیش کی ہیں آپ کہتے ہیں میں نے ہر ایک کا جواب دیا میں کہتا ہوں ان روایتوں میں سے کسی ایک روایت آپ کے ہاتھ میں کیا ہے یہ جواب نہیں ہے اس میں سر آپ بتا سکتے تیری طرف بتائیں اس میں کہیں ہے تحریر کا تو کیا ہے تاریخ تحریر تو آپ کی کتابیں بتا دیتے تحریر تحریر کا مانا آپ کے بھائی کہتے ہیں کہتے ہیں کوئی بچے بیاہ کا گھر کیا کتاب کے لوگوں کو سنا اپنے اب بات ہوگی صاف اصولوں کی آپ اپنا اسلام پیش کر رہے ہیں آپ جو مرضی اس کو ترجمہ کر کے بیان ہاں، دس منٹ ہاں، جتنا مرضی بول لو ہو چکا ہے

کہ قرآن مجید جہاں ہے تمام امت مسلمہ جہاں ہے ایک دیگر جو تے مجتمع ہے کٹھی ہے سارے ہم سب کا اتفاق اس بات پر کیا کہ لا خلافہ بین فی بینہم اور ان میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے فی ذالکہ اس بات میں کہ اندر قرآن حق کر قرآن حق ہے لا ریب فی ہے اندہ جمیع فرقہ اور تمام فرقوں کے نزدیک قرآن مجید میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے فہم فی حالت اجماع علیہ مصیبون اور تمام مسلمان اجماعی حالت میں اس قرآن کو صحیح مانتے ہیں وعلا تصدیق وعلا تصدیق ما انزل اللہ محتدون اور جو کچھ قرآن مجید خدا اندر میں نازل کیا اس کی تصدیق کے ذریعے وہ محتدون ہدایت یافتہ ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے کہ پیغمبر پاک نے فرمایا ہے کہ لا تجتمع امتی علا زلالتین اس لیے کہ میری امت زلالت پر مجتمع نہیں ہو سکتی اب یہ امام کا فرمان اس قرآن سے مطابق نہیں ہے متعلق نہیں ہے تو اب کیا ہے ٹیمپور ہمیں برامنٹ مارک

ٹھیک ہے ہمارے اعتقاد میں کیا انہیں ہمارا کہ علی علیہ السلام سے لے کر امام حسن امام حسین اور امام مہدی آپ الزمان تک ہمارے بارہ اما جو ہے یہ معصوم ہے اور ان کے قول میں کوئی فرق نہیں ہوتا کہ امام کے فرمان سے یہ ثابت ہوا یا نہیں شیعہ کی کتاب سے کہ اس قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور یہی قرآن ہدایت کرنے کے لیے کافی ہے بس ختم اور اب میرا سوال وہ سشنا ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی بتائیں کب منسوخ ہوئی اور اس کی خواہش آیت اور حضرت عمر اپنے خطاب کا ہے صحیح بخاری میں موجود ہے کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے قرآن میں نازل ہوئی ہے اور اگر کوئی بعد میں کہے اگر کوئی بعد میں کہے گا کہ یہ آیت نہیں ہے تو وہ جھوٹا ہے اس نے مجھ پر الزام مانا لہٰذا اگر آپ صحیح ہیں تو قرآن مجید میں حضرت عمر عمر خطاب کو اگر آپ سچا تعلق کرتے ہیں تو قرآن مجید میں یہ آج دکھائیں ورنہ خود آپ کے آپ کے نزدیک اور آپ کے فرقے میں آپ کے مذہب میں آپ کے اس میں تحریف جو ہے وہ ثابت ہے تعریف کا مانا ہے کمی بیشی کچھ بڑھانا اور کچھ گھٹا دینا فرمائیے محمد رسول بزرگوں میں نے انیس روایتیں ان کے بزرگوں سے انیس روایتیں ان کے بزرگوں سے آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ بات شیعہ حضرات کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ موجودہ قرآن اس کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے اور اب مولوی صاحب میرے فاضل مخاطب خود فرما رہے ہیں کہ ہمارا ہر امام معصوم ہے اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان معصوموں نے جب روایتیں آپ کے سامنے پیش کر دی آپ کے سامنے آ چکی ہیں وہ روایتیں تو کیا انہوں نے غلط کہا یہ امام نے کتاب نہیں لکھی ہے تو آپ کہیں غلط ہے یہ کتابیں یہ امام نے کتاب نہیں لکھی ہے یہ ہم اور آپ جیسے انسان نے لکھی ہے اور ہاں، راویوں نے راویوں کی روایت ہے اب آپ نے وقت یہاں جواب دیں نہیں وقت وقت کی بات نہیں آپ سوال کرتے ہیں جواب دیتے ہیں یہی بات کیا نا یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ آپ قرآن مجید تک محدود رہے یہ ہے جی میں نے جن کی روایتیں پیش کی ہاں. اس کے مقابلے میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ <laughs> چونکہ ایک بات کی لکھی ہوئی بات ہے امام کی اپنی بات نہیں لہذا قابل حجت نہیں ہے اگر میری وہ بات حجت نہیں ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ احتجاج تبرسی کا حوالہ جو میرے فاضل مخاطب دے رہے ہیں کیا یہ کسی امام کی کتاب ہے یہ کس امام نے تصدیق کی جب یہ کسی امام کی کتاب نہیں تو ان کے بقول ان کی یہ کتاب اور یہ حوالہ حجت نہیں اور اگلی بات سمجھے میں جواب دینا چاہتا ہوں چپ رہے انہوں نے انہوں نے طے کیا ہے کہ امت کا اجماع ہے اس بات پر امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ یہ قرآن بالکل صحیح سالم اسی طرح موجود ہے اور تمام فرقے اس پر متفق ہیں کیوں نہیں چپ رہے تھے میں نے ابھی آپ چپ رہے ہیں اس لیے کہ آپ گالی ہوتے ہیں نہیں نہیں میری گالی پوری ہو رہی ہے یہ کہ آپ خیانت کرتے ہیں کیوں گالی صاحب میں نے اب تک یہ نہیں سمجھا تھا کہ آپ مناظرہ کر رہے ہیں اب میں ہاں، یہ سمجھو کہ آپ مناظرہ کر رہے ہیں ہاں، ہاں، امت کا اجماع ہے اس بات پر امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ یہ قرآن بالکل اسی طرح موجود ہے جس طرح نازل ہوا تھا اس بات میں نہیں اس مجمل بات میں کہ تمام سر کے متفق ہے اس بات پر جھگڑا اس بات میں ہے کہ آیا شیعہ حضرات کے نزدیک یہ قرآن بالکل صحیح موجود ہے یا نہیں جھگڑا ہے شیعہ فرقے کی بات کا جھگڑا یہ نہیں کہ اب بات میں آ جائے کہ تمام فرقے متفق ہیں یہی تو میں کہتا ہوں کہ تمام فرقے کتنا زیادہ کوئی کیوں نہ ہو وہ بھی مانتا ہے کہ یہ قرآن بالکل سیاح سب شکل میں موجود ہے لیکن ایک فرقہ ایسا ہے شیعہ حضرات کا کہ یہ فرقہ نہیں مانتا آپ اپنی اس کتاب احتجاج تبرسی کے اندر امام کے کون میں شیعہ کا لفظ اگر بتا دیں شیعہ فرقے کی اگر کچری وہاں بتا دیں تو آپ کے لیے وہ حوالہ حجت ہو سکتا ہے لیے وہ ہمارا کار آمد نہیں ہے اور اس کے پاس سات سہ نشی رکھیں انیس روایتیں میں اس کی پیش کر چکا ہوں اب ذرا فصل الخطاب کی سفا تین سو ترپن کی روایت پیش کر رہا ہوں سفا تین سو ترپن چپ کرو یار بھائی آرام کرو نا تین سو ترپن سفا تین سو ترپن میں ذرا نشی رکھنا یہ کتاب یہ انکار نہیں کریں گے کہ یہ ان کی اپنی ان کی شیعہ حضرات کی کتاب ہے اور نام کیا فصل فصل الخطاب الخطاب فی فی تحریف تحریف کتاب کتاب رب رب الارباب الارباب یہ ایک مفصل خطاب ہے یہ اور اس میں ثابت کیا کرنا ہے رب الارباب حسین ابن محمد تقی نوری یہ یہ لکھا ہوا اچھا، کس کی ہے یہ نکلے کب حسین ابن یہ نوری شیعہ ہے کون نوری حسین ابن محمد تقی نوری ہاں یہ شیعہ ہے جی اور کون ہے اچھا پڑھے آپ یہ فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب کتاب کا نام ہی بتلا رہا ہے کہ رب الرباب کی جو کتاب ہے قرآن کریم اس کے اندر تحریف ہو چکی ہے اس کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے اور یہ پوری کتاب لکھی گئی ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ موجودہ قرآن صحیح قرآن نہیں جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لازل ہوا تھا اس پر تین سو سپر میں جا کر وہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کریم کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے اور وہ فرماتے لا ان هذا الخبر وكثير من الاخبار الصحيحه صريحه في نفس القران وتغييره ایک خبر نہیں ایک حدیث نہیں کثیر من الاخبار صحیحہ صحیح بہت ساری اخبار ایسی موجود ہیں جو سراحت کرتی ہیں اس بات پر کہ فی نقص قرآن و تغیر ہی قرآن کریم کے اندر نقص ہو چکا ہے کمی بیشی ہو چکی ہے وَإِنْزِ أَنَّ الْأَخْبَارَ فِي حَاضَ الْبَابِ مُتَوَاتِرَةٌ اور میرا ایمان یہ ہے کہ اس کے اس سلسلے میں کہ یہ اخبار جتنے ہیں یہ متبادر ہیں اور درجہ تباتر تک پہنچی ہوئی یہ روایات بتلا رہی ہے کہ واقعات قرآن کریم کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے یہ بیسواں حوالہ ہے ان بزرگوں کا اس کے ساتھ سفا تین سو ترپن ہی کی ایک اور ترپن کا حوالہ ہے وہ فرماتے ہیں جو قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل لے کے آیا تھا جبرائیل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبادہ اشرا الف آیت وہ ستارہ ہزار سباتا اشر سبادہ اشر الف وہ سترہ سبادہ اشرا الف ستارہ ہزار اس میں آیتیں موجود تھیں اور جو موجودہ قرآن ہے اس کی آیتیں ستارہ ہزار نہیں ہیں اور ان کی کتاب لکھتی ہے کہ وہ ستارہ ہزار کے قریب روایتیں موجود تھیں یہ اس کے ساتھ ساتھ اکیسواں حوالہ ہے ان بزرگوں کی کتابوں کا کہ واقعہ یہ اس قرآن کریم کے اندر تبدیلی کے قائل ہے میں نے جو ان کی تفصیل صافی سے حوالہ پیش کیا کہ اما اعتقاد و نہ ہمارے مشاعت کا اعتقاد اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو ان کی اصول کافی کا حوالہ پیش کیا کہ جو اصل قرآن ہے اس کو تم کبھی بھی آئندہ نہیں دیکھو گے اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں ہو چکی ہیں یہ جو موجودہ قرآن ہے اس میں تبدیلی ہو چکی ہے اور انہوں نے جو پیش کیا اصول کافی غلطی سے کہ جو کتاب اللہ کے موافق آئے تو اس کو قبول کر لو اس پہ میں نے یہ اعتراض کیا تھا وہاں کتاب اللہ سے مراد کون سی کتاب اللہ ہے یقیناً کتاب اللہ وہ کتاب اللہ ہے جو اصل شکل میں نازل ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اس اصول کافی میں تصویر موجود ہے اس بات کی کہ موجودہ قرآن اصل قرآن نہیں ہے اس لیے یقیناً کتاب اللہ سے وہاں پر مراد دوسری کوئی کتاب ہوگی جو مصحف فاطمہ تھا جو یہ مصحف عثمانی ہے جس کو صحابہ کرام نے کیا یقیناً وہ مراد نہیں ہے اور اصول کافی کے اس جملے کے اندر قتل اس بات کی سرحد موجود نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے مطالبہ ان سے یہ کیا تھا کہ میں نے حضرت علی سے حضرت جعفر صادق سے امام باقر سے ان بزرگوں سے روایات آپ کے سامنے پیش کی ہیں ان میں سے کسی امام سے آپ بتا دیں کہ انہوں نے کوئی روایت کی ہو جس میں یہ ہو کہ ہم قرآن کریم کو بالکل صحیح سالے مانتے ہیں یہ اسے ثابت نہ کر سکے نیچے ایک اور امام تک آئے اس میں میرا مطالبہ یہ ہے کہ تمام فرقوں کی اگر بات ہو تو وہ بات آپ کے لیے حجت نہیں ہے آپ اس حوالے کے اندر اگر شیعہ کی تصریح بتا دیں تب آپ کے لیے قابل حجت ہوگا اور ویسے اس کے علاوہ جو بات انہوں نے خود کی ہے کہ ہمارے نزدیک جب امتی کی کوئی کتاب ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے امام معصوم کی جو بات ہوگی اس کا اعتبار ہوگا جب ان کے بطور یہ احتجاج تبرسی امام کی اپنی کتاب نہیں ہے تو یہ قتل اس کو حوالے کے طور پر پیش نہیں کر سکتے بلکہ یہ کسی مقام پر اصول کافی کو بھی نہیں پیش کر سکتے فارسی کو بھی نہیں پیش کر سکتے کسی اور کتاب کو بھی پیش نہیں کر سکتے کیوں وہ امتیوں کی کتابیں ہیں وہ اماموں کی کتابیں نہیں ہیں اور ان کے پاس کوئی امام کی کتاب موجود نہیں اس وجہ سے یہ اپنے مسلک کے لیے یہ حوالہ کر آمد ان کو ثابت نہیں ہو سکتا اور یہ پیش نہیں کر سکتے جی, ہاں، جی سب آپ نے جو کچھ بھی ابھی تک بیان کیا سوائے اس کے کہ آپ ایک خطابت کا رنگ دکھا رہے ہیں جی میں نے جو بچار کیا ہے میں نے پہلے آپ کو حوالہ دکھا دیا کہ ہمارا اس لیے کہ ان کے جمع کرنے والے غیر معصوم ہیں جن سے خطاطا انسان ہے اس لیے میں نے کہا اور آپ آپ کی جو کتابیں ہیں وہ نے ان کو صحیح کی سمجھ دی ہے اور جب میں نے صحیح بخاری یا صحیح مسلم سے ایک روایت پیش کیا تو آپ بار بار اکیس اور بائیس روایتیں اصول کافی کرتے ہیں میں نے یاد کیا ہے کہ آپ اگر اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں اور آپ کا فرقہ اور آپ اگر تعریف قرآن سے پاک اور مبرہ ہیں تو مجھے قرآن مجید کی وہ آیت دکھائیں کہ جو اس آئے رجم کی ناسک آیت ہے اور وہ سر بتائیں جس سن میں کہ یہ آج جو ناسک ہوئی اور وہ بتائے راوی کہ جو اس کے منسوخ ہونے کا راوی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اگر اپنی کتابوں کے سلسلے میں آپ سے یہ کہتے ہیں کہ ان کی بات اس لیے وہ کوئی ضروری نہیں ہے اس لیے کہ ہم اور آپ لوگوں نے ان کو جمع کیا ہے ہم اور آپ کے لوگوں نے ان کو جمع کیا ہے اور ہم ان کو صحیح کی سمجھ نہیں دی اور آپ نے صحیح کی سند ان کو دی ہے اب رہا تحریف قرآن مجید تو یہ تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوتی کی اور تفصیل ہے یہ علامہ جلال الدین سیوتی کی ہے مصر ہے جناب جی ہاں۔ یہ علامہ جلال الدین کی جی ہے یہ جناب علی بالکل ہاں تو پہ خیر ہے منسوخ کرو جی انہیں ہٹا لیا اتنا موجود ہے فتل کدی ہاں تو ہاں بکری چلانا چاہیے یہ تفسیر تفسیر فتح فتح قدیر قدیر جناب جناب علی علی محمد محمد بن بن شوقانی شوقانی علامہ دی دی اور اس ذرا جلد بھی دسی ونجا جی جو میں آیا ہاں اچانک اور تو سا اجے اس صحیح بخاری دی آج تک میرا جب دینا جناب ثانی صفحہ نمبر وہ نمبر کوئی نہیں ہونی